میں یعقوب اتاری ہند کے شہر بلاسپور سے عرض کر رہا ہوں پیارے باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ شب برات پر معافی مانگنے کے بہت سارے ایس ایم ایس چلتے ہیں اس طرح کے رسمی انداز سے کیا حقوق العباد معاف ہو جائیں گے برائے کرم جواب ارشاد فرما دی یہ ایس ایم ایس چلانا اگر اور کوئی اس میں شرعی طور پر کوئی کبات نہ ہو تو اگر یہ جائز الفاظ پر مشتمل ہے تو اس کا نقصان نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ حقوق آپ کے اس بہانے وہ معاف کر دیں سارے حقوق معاف نہیں ہوں گے اس طرح کچھ حقوق جو اس کی توجہ میں ہوں گے اور وہ اگر اس نے اس توجہ کے ساتھ کہا ہاں یار اس کا ایس ایم ایس آیا اور اس نے میرے کو جھاڑا تو تھا معاف بڑی رات آ گئی تو اس طرح یہ معاف معافی انشاءاللہ ملنے کی صورت بنی ورنہ کم از کم ذہن سازی ہوگی کیا شب برا آتا ہے تو معافی مانگنی چاہیے ایک دوسرے سے اس طرح اصل میں ہوتا یہ کہ بعض اس میں خرابیاں یوں ہوتی ہیں ایک تو اس پہ لکھا ہوتا ہے رپلائی لازمی دیں اب وہ اس کو ایک آدھا ایس ایم ایس آ گیا اس کا کوئی جاننے والا ہے چلے اس کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ بھی مجھے معاف کیجیے گا میں بھی آپ کو معاف کروں اب وہ مسلسل اتنے سارے ایس ایم ایس اور سب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے یعنی اکثریت کے اندر رپلائی لازمی تھے تو نہیں دیتے لیکن اب وہ یہ پڑھنے والے کے لیے باعث تکلیف ہوتا ہے کہ بعض اوقات یعنی جیسے کسی کے پاس ستر اسی ایس ایم ایس ایک ساتھ آ گئے اب اس میں سے بعض اس کے ایسے ہیں کہ واقعی اس کو پڑھنے ہی چاہیے تھے لیکن وہ اس کے نہ پڑھنے کی وجہ سے سارے کے سارے ڈیلیٹ کر دیتا ہے اتنے سارے ہونے کی وجہ سے تو وہ اس کے کام کے بھی رہ جاتے ہیں تو یہ نقصان ہوتا ہے تو اس لیے اگر جس سے آپ کا معاملہ ہے آپ اسی کے ساتھ اگر اس طرح کریں یا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میری میرے میں اس کے ساتھ کبھی اس طرح کر چکا ہوں گا تو پھر ہو تو سمجھ آتی ہے بات اور یہ لاز... یہ اس میں نہ لکھیں تو بہتر ہے کہ ریپلائی لازمی دیں اب سامنے والا نہ دے سکے تو پھر وہ کیا کرے گا